حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چوالیس